کا کہیں ایسا ہے دیکھا بنے خدا کا پیارا بنے خدا کا پیارا تمہیں جس ملا جو علم کا میرے غم اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا میں حیدرآباد ہندوستان سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ رقم زکات یا سستا اس بھر کیا صحیح بہن کے بچوں یا صحیح بہن کو دی جا سکتی ہے ایک سوال دوسرا یہ سوال ہے کہ خزائے نمازوں میں تو چار رکعت والی نمازوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی جگہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین دفعہ کہنا درست ہے اگر درست ہے تو کس طرح درست واضح کروائیے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب صدقات کو جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو دو اقسام میں مینلی جو ہے وہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں ایک تو واجبہ اور ایک نافلہ واجبہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور مختصراً اگر اس کی ڈیٹیل ہو جائے جی ہاں دیکھیں اس میں ایک تو ان کی تعریف جیسے مفتی صاحب نے بیان فرمائی واضح ہے بالکل کہ واجبہ وہ صدقات ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ادا کرنا ہم پر لازم ہے نہیں ادا کریں گے تو گناہ گار ہوں گے ٹھیک ان میں سے زکوٰۃ ہے فطرہ ہے اگر ہم نے کوئی منت مانی تھی مالی منت تو اس کا ادا کرنا ہے اسی طرح بعض اوقات انسان پر کفارے لازم ہو جاتے ہیں جیسے قسم توڑ دی یا خدا نخواستہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا بلا عذر تو اس کا کفارہ لازم ہو جاتا ہے اور مال کے ذریعے ادا کر رہے ہوں تو یہ صدقات واجبہ کہلاتے ہیں اور ناصلہ وہ صدقات ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ فرض اور واجب کردہ نہیں ہے اس لیے اس میں ہمیں کل اختیار ہے چاہے تو ادا کریں چاہے تو ادا نہ کریں ان میں سے وہ تمام صدقات آ جاتے ہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا غریبوں کی امداد کرنا رشتہ داروں کو دینا کسی کے بچے کی شادی وغیرہ میں دے دینا صحیح ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں میں لاہور سے سبا بات کر رہی ہوں تسیم بھائی جی فرمائیے تسلیم بھائی میں تقریباً تین سال سے ملا رہی ہوں کال لیکن میرا فرسٹ ٹائم ہے اور میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس پروگرام میں میری کال ملی ہے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں تسلیم بھائی فرسٹ آف آل میں یہ کہنا چاہوں گی مجھے آپ کی ڈریسنگ بہت پسند ہے بڑی محبت آپ کی بہن جی۔ آپ بہت سمپل بہت پیارے کپڑے پہنتے ہیں اور میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں کہ آپ ایسے پہنا کرو دیکھو اچھا جی فرمائیے ایک بات ہو سکتی ہے جی بالکل کیجیے جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ویس بھائی کیا حال چال ہے آپ کے اللہ کا بڑا کرم ہے جی بھائی میں آپ سے ایک نعت کی گزارش کرنا چاہوں جی جی فرمائیے آپ ذرا سنا سکیں تو کوشش کر کے ذرا سنا جی، ان شاء اللہ بڑی جی بہت شکریہ کال کرنے کا اچھا مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے اس صدقات جو زکوٰۃ ہے اور فطرہ ہے اس پر اگر اس کی کیا شرائط ہو سکتی ہیں جی ہاں میں آج کرتا ہوں کتنے پر دینا ہے اور کس کو دینا ہے اچھا، کافی طویل سوال ہے جواب سے طویل ہو جائے گا بہرحال ایک تو یہ سائلہ نے یا بہن نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا یہ اویس نہیں ہے لفظ اویس ہے جی کئی ہاں۔ دفعہ اویس بھائی تفریح کر چکے ہیں لیکن بہرحال وہ پر زبان سے ایسا ہوتا ہے اویس کہا جائے اویس نہ کہا جائے دوسری بات یہ کہ یہ زکات ہو یا فطرہ ان دونوں کی شرط بیسک یہی ہے کہ اس شخص پر واجب ہوتے ہیں جو مالک نصاب ہو اور مالک نصاب اگر ہم زکوٰۃ کی شرائط دیکھیں تو اس کا خلاصہ نکلتا ہے کہ جس شخص کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا ساڑھے باون سولہ چاندی کے برابر روپیہ ہو جو تقریباً ساڑھے سولہ ہزار سترہ ہزار تقریباً اس وقت بن رہا ہے یا پرائز بانڈز ہوں اتنی مالیت کے یا ایسا کوئی بھی پلاٹ یا مکان یا کوئی بھی ایسے پروڈکٹ اس کے پاس رکھی ہو جسے خالص بیچنے کی نیت سے لیا ہو یا کارخانے میں تیار کر کے رکھی ہو اور اسٹاک ہاں، کہتے ہیں اور اس کی مالیت جو ہے وہ ساڑھے باون تلا چاندی کے برابر ہو اگر یہ تمام چیزیں ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے اس نصاب تک پہنچتی ہے اور اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی اور اگر عید کا دن آ جائے تو چاہے یہ مال موجود ہو سال نہ گزرے تو فطرہ لازم ہوگا اچھا۔ یعنی فطرے میں سال گزرنا شرط نہیں ہوتا زکوٰۃ میں ان اموال پر سال گزرنا شرط ہے اچھا نصاب دونوں کا ایک ہی نصاب دونوں کا ایک ہی یعنی ان کے وجود کی شرط ایک ہی ہے کہ مالک نصاب ہونا لازم ہے اب جہاں تک دینے کا معاملہ ہے ان دونوں کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ جن کی نسل سے ہم ہیں انہیں نہیں دے سکتے ماں باپ دادا دادی نانا نانی جو ہماری نسل انہیں نہیں دے سکتے بیٹا بیٹی پوتا پوتے نواسا نواسی شوہر بیوی کو بیوی شوہر کو اسی طرح سید کو نہیں دے سکتے اسی طرح جو مالک نصاب ہے اسے نہیں دے سکتے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں جی سرگودا سے بول رہی ہوں مسز امیر جی فرمائیے ہاں جی میرا یہ سوال تھا کہ جس شخص کی ایک لاکھ روپیہ ماہانہ آمدن ہو تو اس پر کتنی زکاعت لگے گی اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب کیا کہیں گے اب یہ جو صدقات ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ صدقہ فطر کے لیے کیا کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کس کس کو دینا چاہیے صدقات واجبہ کس کس کو دینا چاہیے پہلے تو یہ طے کر لیں جی ہاں مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ صدقات واجبہ جو مالی کے نصاب نہ ہو وہ لے سکتا ہے جس کو ہم اصطلاح میں شرعی فقیر کہتے ہیں یعنی اس کے پاس اتنا نصاب نہ ہو کہ وہ ساڑھے سات نام کا فقیر نہ ہو واقعی جی فقیر ہاں، نام کا فقیر ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی جس کے پاس یہ ہے تو وہ دے گا اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ لے سکتا ہے اگر مالک کے نصاب نہیں ہے تو صحیح اچھا اس کے علاوہ صدقات جو جاریہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اولاد ہے یا کوئی آپ کا شاگرد ہے اس کو بھی صدقہ کہہ سکتے ہیں ہاں، صدقہ جاریہ میں نے لفظ صدقہ کا معنی آپ کو بتایا نا سے ماخوذ ہے تو اولاد ایسی جو نیک عمل کرتی رہے اصال ثواب کرتی رہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے نا اسی طرح کوئی ایسا کام کر دیا جو خدمت خلق سے متعلق ہو کنواں بنوا دیا پانی کی سہولت ہاسپٹل کھلوا دیا یا پھر تعلیم یا عبادت گاہ مساجد مدارس تعمیر کروا دیے اس میں تعاون کر دیا تو وہ جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے اس بنوانے والے کو چاہے انتقال کر جائے ثواب ملتا رہے گا اس کام کا جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں صحیح مفتی صاحب یہ پروگرامز بھی اس کو بھی ہم صدقہ جاریت کہہ سکتے ہیں جی ہاں جب ہم جب صدقہ جاری کہتے ہیں تو لفظ صدقہ ثواب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے ثواب جاریہ اور ثواب اصل میں اس انعام کو کہتے ہیں جو کسی نیک عمل پر آخرت میں مرتب ہوگا ثواب کسی مادی شے کا نام نہیں ہے ثواب کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ آ کے ہمارے نامہ میں لکھ دی رکھ دی جائے گی کوئی ایسی خاص جس کا ہم تصور ذہن میں پیدا کر سکتے ہوں ثواب بس وہی چیز ہے جو آخرت میں ایک انعام ہمارے نیک عمل پہ مرتب ہو رہا ہے تو جو نیک اولاد ہوتی ہے اس کو ثواب جاری اسی لیے کہتے ہیں کہ جتنے وہ نیک امال کرتے رہتی ہے اس کے نیک امال پہ جو آخرت میں انعامات مرتب ہو رہے ہیں ان میں سے ہمارا حصہ بھی بنتا رہتا ہے اسی طرح جو ہم کوئی بنا دیا ہم نے یا دینی ادارے میں کسی میں پیسہ لگا کیا تو اسے بھی ثواب جاریہ اسے بھی اسی لیے کہا جاتا ہے میرا جو پرٹیکولر سوال ہے کہ ہم اس پروگرام کو صدقہ ہاں بالکل یہ تو بہت بڑا صدقہ جاری ہے اس میں جو میں جو جو بھی شامل ہے کس طرح مطلب نا ماشاء اللہ آپ کو فیڈ بیک آتا ہے ہم نے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ہمیں عوام کی رائے معلوم ہوتی ہے لوگ اپنے تاثرات جذبات کے اظہار کرتے ہیں اس وقت تو ورلڈ لیول پر کیو ٹی وی جو کام کر رہا ہے نہ تاریخ میں اس کی کوئی نظیر نظر آتی ہے نہ شاید آئندہ ہو سکتا ہے ہو جائے آئندہ میں نہیں کہتا ہوں لیکن یہ اس وجہ سے نہیں کہ ماد اللہ کو ہمارے اکابرین نے ایسا کام نہیں کیا ان کا فیصلہ اور وہ خربو میں جائے میں اس چینل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں اکابرین سے سیکھ کر تو ہم بنے بالکل ان کی برکت ٹھیک ہے انہیں کا فیض ہے ہے تو ہم ہمیں پہنچا رہے ہیں ان کی امانت ہے حقیقت جو لوگوں تک پہنچایا جا رہی ہے تو بہرحال بہت بڑا کام ہے اور ہمارے لیے انشاءاللہ اگر ہمارا اخلاص ہوا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے تو اس, کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی صدقہ جاریہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جس دور میں کوئی تصور نہیں تھا مذہبی چینل کا جی ہاں۔ یعنی مکمل چوبیس گھنٹے مذہبی ٹرانسمیشن دی جائے یہ تصور نہیں تھا اس دور میں یہ بنیاد رکھی گئی جس کے پیچھے نہ جانے کتنے چینل اچھا، وہ آپ کی بات سے بات چلی تو میں اب اس کا ذکر کر دیتا ہوں ورنہ مطلب میں چاہ نہیں رہا تھا کہ یہ ذکر ہو ایک کیو ٹی وی نے ٹیلی ویژن کا تصور تبدیل کر کے رکھ دیا وہ لوگ میں ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں اور بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو ٹیلی ویژن اپنے گھروں میں نہیں رکھتے تھے اور کیو ٹی وی کے آنے سے انہوں نے ٹیلی ویژن رکھنا شروع کیا تو ٹیلی ویژن ایک برائی سمجھی جاتی تھی تو کیو ٹی وی کے آنے سے پھر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کا ایک تصور ٹی وی کا تصور ہی تبدیل ہو گیا جی ہاں ٹی وی کا جب ذکر آتا تھا تو تصور میں فوہش اور الٹی سیدھی باتیں آتی تھی جی۔ لیکن آپ کیا کہیں گے اس کے لیے میں دیکھیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک وقت تھا رمضان آپ نے بھی دیکھی میں نے بھی دیکھی ہمارے مختلف بیٹھے ہیں انہوں نے بھی دیکھی ہے وہ رمضان جو ہم نے گزار کئی سال پہلے اور آج جو رمضان ہم گزار رہے ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے صحیح جب میڈیا اتنا عام نہیں تھا تو ہم لائیو جو ہے وہ یہ چینل کے ذریعے نہ مکہ مکرمہ دیکھتے تھے نہ وہاں کی افطاریاں دیکھتے تھے آج لائیو جب بندہ دیکھتا ہے افطاریاں وہاں کی افطاریاں کی افطاری لگی ہوئی ہے تو آج بالخصوص میں نے دیکھا کراچی میں اتفاق ہوا کہ مجھے علم ہی نہ تھا کہ کراچی میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ باقاعدہ روڈوں پر افطاری کا اہتمام ہوتا ہے صحیح اور دیگیں پکوائی جاتی ہیں اور میرے ایک یعنی کہ ملنے والوں نے کہا کہ پورا رمضان کا مہینہ تقریباً ڈیلی پانچ سو آدمیوں کا کھانا کیا بات کے ماشاء بالکل دعوت کی طرح صحیح ایک تو یہ سب یہ کیا ایک چینج ہے بے شک ایک مختصر سا وقفہ لے کے وقفے کے بعد دوڑتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ناظرین خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحیح ٹائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی, جی۔ تسلیم بھائی الحمد للہ مجھے سوال پوچھا تھا کہاں سے بات کر رہی بہن جی لاہور سے بات کر رہی ہوں فرمائیے ہاں جی مجھے آپ سے پوچھنا پوچھا تھا کہ زکات کے بارے میں کہ ہمارے سامنے والے گھر میں ایک رہتی ہیں تو وہ آتی ہیں ہمارے گھر اکثر ان سامنے والوں کی خالہ ہیں اچھا تو وہ ہمارے گھر آتی ہیں زکات کے معاملے میں کہ مجھے زکات دی جائے ہر سال آتی ہیں تو ہمارے والد صاحب انہیں زکات دیتے ہیں لیکن جب ہم نے انہیں کسی فنکشن میں دیکھا ہے تو بالکل صحیح ڈریسنگ ہوتی ہے ان کی کافی اچھی بلکہ ہوتی ہے ان کی بیٹیاں ساری فل فیشن کی ہوتے ہیں موبائل سب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اچھا۔ ہم لوگ دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی کس طرح کر سکتا ہے زکات کے معاملے میں جب ہمارے گھر آتی ہیں ہاں، ہاں۔ تو خوب اس طرح سے کرتی ہیں جیسے کہ پتا نہیں کتنی پریشان ہے بڑا لگتا رہی ہے جو صاحب نصاب ہوں گے ہاں جی بالکل یہی بات ہے لیکن اب وہ جب کس ساتھ آئی ہیں تو ہم نے اپنے والد صاحب کو بھی کہا ہے کہ اس طرح سے ان کے دیکھا جائے جب ہمیں کنچر میں ملے ہیں تو ہم سے صحیح طرح سے بات بھی نہیں کرتی ہیں بلکہ دیکھتی بھی نہیں ہے ہاں، کہ ادر وائز ہم سب کے سامنے تو یہ بات نہ کر دیں زکات والی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں ایک کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم آپ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون اور کہاں سے سر بات کرنے صاحب سے میں تسلیم صابری بات کر رہا ہوں اچھا اچھا اچھا تسلیم صابری آپ بات کر رہے ہیں میں <laughs> لکھ کے دے دیتا ہوں اچھا. جی. مفتی اکمل صاحب سے بات کرنی ہے جی جی کون صاحب اور کہاں سے بھائی بات کر رہے ہیں میں محمد عادل خان قادری بول رہا ہوں کاڈا سے جی بھائی فرمائیے السلام علیکم نشاد فرمائیے اچھا یہ مسئلہ ایک پوچھنا تھا جی۔ مسئلہ ذہن سے نکل گیا سلو اللہ علیہ السلام علیکم رسول اللہ چلے بہت شکریہ بھائی کال کرنے کا آپ کو یاد آ جائے اور اللہ کرے کہ آپ کے بدلے کوئی اور شخص آپ کا مسئلہ پوچھ لے تو وہ حل بھی ہو جائے میری دعا ہے ہمارے اویس بھائی تشریف فرما ہے تو بہن نے لاہور سے کال کی اور ایک مجھ سے ایک بھائی کی حیثیت سے محبت کا اظہار کیا کہ آپ کی ڈریسنگ بہت اچھی ہے آج روف صاحب کا فون آیا مجھے ابھی ایئر پیس پر بتایا گیا کہ آج تو اویس بھائی کی ڈریسنگ بھی بہت اچھی ہے اور اچھا۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ آپ <laughs> مفتی صاحب صدقہ فطر کتنا ہونا چاہیے اچھا اس کو بعد میں لے لیتے ہیں میں صدقہ کیا سر سے گھمانا ضروری ہے کہتے ہیں کہ اس کو ہماری بڑی بوڑھیاں کہ وہ تو ابھی آیا نہیں صدقہ دے کیسے اس کا <laughs> پھر وہ آ جائے تو پھر دیتے ہیں تو یہ ضروری ہے سر نہیں یہ ضروری تو نہیں ہے لیکن یہ ایک رواج ہے ایک رسم قائم ہو گئی ہے مسلمانوں میں اور شرع اصول یہ ہے کہ ایسا رسم و رواج جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو اس کے رائج رکھنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اس کو یوں نہ سمجھا جائے کہ اگر جی ہاں سر سے نہیں اتارا تو پھر یہ صدقہ ادا ہی نہیں ہوگا یہ غلط اتارا کہتے ہیں اتارا ہی کہتے ہیں اوپر گھمانے کو کہ اتار دیا صدقہ تو یہ الفاظ استعمال کرنے میں حرج نہیں کیونکہ اس میں کوئی قرآن حدیث کی مخالفت لازم نہیں آ رہی لیکن اس کو لازم و ضروری نہ سمجھا جائے اور یہ نہ تصور رکھا جائے کہ ایسا نہیں کیا تو ادا ہی نہیں ہوگا مفتی صاحب کالا بکرا کالی مرغی یہ ضروری ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے یہ ہم خود ہمارے صدقے کے طور پہ ایک تو جانور جانور کا دیا جائے خود نہیں کیا یہ عامل ہیں ہاں یہ عاملے جو ہوتے ہیں نا پھر بھی بھارت کیا اس کا تصور کیا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب صدقہ کریں کسی ضرورت مند کو دیں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اس کی ضرورت کیا ہے کالے اور سفید رنگ سے اس کی ضرورت کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ کے آپ کا ثواب کے دار و مدار تو اس پر ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو hmm. اور جتنی اچھی طرح اس کی ضرورت پوری ہوگی آپ کو اتنا اجر و ثواب ملے گا اتنی خیر و برکات ملیں گی صحیح تو اب آپ اگر ان چکروں میں پڑھتے ہیں جو ہمیں غیر مسلموں سے ملی ہے کہ کالے رنگ کا ہو فلا رنگ کا ہو اس کا خون جو ہے وہ مکان کے پلنت میں ڈالا جائے یہ کیا جائے یہ چیزیں نہیں ہیں جب فاؤنڈیشن ہوتی ہے فاؤنڈیشن ہاں،, ہاں یہ ہاں۔ اس میں کاٹ کے ڈالتے ہیں ایسا کیوں تصور کیوں آ گیا ہمارے یہاں مطلب اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی ہم بعض اوقات جو ہے نا دوسرے لوگوں کی ایسی باتیں جو غلط ہوتی ہے فوراً لے لیتے ہیں اپنا اثر تو دے نہیں پاتے صحیح اچھا صدقہ دیتے مفتی صاحب کیا کہیں گے اس پر اگر میں چاہتا ہوں ایک یہ تھوڑا کنفیوژن کلیئر ہو جائے دیکھیں آپ ہوں یہ اکابر نے سراہتن یہ باتیں لکھی ہیں کہ بعض اوقات شیطان جو ہے اس قسم کی باتوں کا موجد ہوتا ہے ایجاد کرنے والا ہوتا ہے صحیح وہ کسی ایک کے دل میں خیال ڈالتا ہے یا ایک بات ڈالتا ہے اور پھر پچھڑ جاتا ہے وہ ایک آدمی کرے گا دوسرا اس کو دیکھے گا کیا کر رہا ہو وہ کہہ رہے اس میں سنا ہے برکت ہے بس کہاں سے سنا ہے اس کو نہیں پتا ہوگا دوسرا تیسرے کو تیسرا چوتھے کو اس طرح سینہ بسینے چیز منتقل ہوتی چلی جاتی ہے اور اس کا اصل بیان کرنے والا اور ابتدا کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے صحیح لہذا قرآن و حدیث سے یا اکابرین کے اعمال و افعال سے ہٹانے کے لیے ایک شیطان کی ایک کاروائی ہوتی ہے یہ کارنامہ ہوتا ہے جس کو مسلمان اختیار کر لیتا ہے جس وقت صاحب نے فرمایا کہ ہم دوسروں کی چیز بعض وقت اختیار کر لیتے ہیں اپنی چیز منوانی پاتے ہیں تو یہ اس سے کوئی اس کے برکت کا تعلق نہیں اچھا صدقہ گھمایا جس طرح جاتا ہے اور مطلب بیٹا ہے یا بیوی شوہر کے لیے یا شوہر بیوی کے لیے یا کسی کے لیے بھی کوئی بھی صدقہ دیتا ہے تو بغیر اجازت کی اس کی دے سکتا ہے یعنی یہ صدقہ اس کی طرف سے ہے تو اس کی بغیر اجازت کوئی اجازت اس سے نہیں لی ایسے دی جا ہے دیکھیں ایک تو ہوتا ہے نفلی صدقہ نفلی صدقہ تو بلا اجازت دے سکتے ہیں جیسے میں آپ کی طرف سے کوئی ثواب جاری کرنا چاہوں تو مجھے آپ کی اجازت درکار نہیں میں کر سکتا ہوں اور ایک ہوتا ہے صدقات واجبہ کی ادائیگی مثلا آپ کے واجب ہے میں آپ کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے فطرہ واجب ہے میں ادا کرنا چاہتا ہوں تو اس میں جو شخص سامنے والا ہے اگر وہ عقل و بالغ ہے تو اس کی اجازت لازم ہے اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں دے سکتے اس اجازت دو طرح کی ہوتی ہے سراہتن ہوتی ہے یا دلالتن ہوتی ہے سراہت کا مطلب آپ نے باقاعدہ زبان سے مجھے کہہ دیا یہ دلالتن کا مطلب ہوتا ہے زبان سے تو نہیں کہا لیکن ایک گھر میں رواج یہی قائم ہے جیسے بیٹا باہر گیا ہوا ہے والد صاحب ہی سب کی طرف سے سب کا ادا فطر ادا کرتے ہیں مثلا تو اب اس بیٹے سے سراہتن پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گھر کا ایک نظام ہی ایسا بنا ہوا ہے کہ والد صاحب ہی سب کی طرف سے فطر ادا کرتے ہیں تو یہ بیٹے کی طرف سے دلالتن اجازت شمار کی جائے گی پھر یہ دے سکتے ہیں صحیح مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اگر کسی سے قرض لیا ہمارے یہاں تو یہ بہت ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے قرض لیا وہ بھاگ گیا اب وہ دے نہیں رہا پیسے آپ نے یہ سوچ لیا کہ چلو یہ صدقہ ہو گیا ایسے صدقہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا وہاں <laughs> اللہ رسول ڈیبٹ <laughs> کر دیا جی ہاں۔ ایسا نہیں ہوتا ایک اینٹری تو پاس کرنی ہے جی نہیں وہ جو آپ نے دیا تھا بطور قرض دیا تھا لہذا وہ آپ نیت کر ہی نہیں سکتے اس کے لیے کہ یہ اب میری طرف سے زکات ہو گئی یا صدقہ ہو گیا ایسا نہیں ہو سکتا صحیح اس سے تھوڑی سی میں بات جی۔ کر دیتا ہوں مختلف فرمایا اس میں دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ آپ اس صدقے سے نفلی صدقہ مراد لے رہے ہیں یا واجب صدقہ مراد لے رہے ہیں واجب تو نہیں سکتے اگر آپ نفلی صدقہ مراد لے رہے ہیں تو اس کی گنجائش تو نکلے گی اچھا ٹھیک ہے نا آپ کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ جو فرض دیتے ہیں آپ کے جتنے بیڈ ڈیٹس ہیں آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں بالکل کہ میں نے اللہ کے راہ میں دیا چلے آپ معاف کر دیں گے صدقہ ہو جائے گا آپ کے لیے اگر وہ واپس پلٹ کے آ گیا بیڈ ڈیٹس گڈ ڈیٹس ہو گیا ہاں، اگر آپ کے پاس آ جائے پھر بھی حرج نہیں اس کو لینے میں کیونکہ صدقات نافلہ اب وہ اگر آپ کو دے گا تو یہ ہبا ہوگا سمجھ لیے ہوگا گفٹ ہوگا آپ کے اولا یہی ہے کہ آپ نہ لیں چھوڑ دیجیے اس کو یہ اولا افضل صورت ہوگی لے بھی لیں گے تو شرم حرج نہیں ہے اولا افضل یہ ہے کہ اس کو دے دیا جائے آگے دوسرا زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے اس میں میں ایک مشورہ یہ عرض کرنا چاردت سے میں نے اس کو لے لیا جی، جی، جی۔ ورنہ مفتی صاحب کا جواب بالکل کافی تھا کہ اگر کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہے اور اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ قرضہ زکوٰۃ میں تبدیل ہو جائے مطلب ادا نہیں کر پا رہا اور زکوٰۃ آپ نے دینی ہے تو زکوٰۃ میں شمار ہو جائے تو فی الحال تو نہیں ہو سکتا کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے دو ضروری دو امر ہیں یا تو آپ نے کل مال میں سے زکوٰۃ کا مال علیحدہ رکھا ہو ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو بغیر نیت زکوٰۃ کی بھی دیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا پھر آپ ڈائریکٹ مال سے ادا کر رہے ہیں اس صورت میں جب آپ دے رہے ہیں تو نیت موجود ہونی چاہیے ورنہ ادا نہیں ہوگی تو جب آپ نے قرضہ دیا ہے تو آپ کی نیت تو تھی نہیں زکوات کی تو زکات تو ادا نہیں ہوئی اگر اس کو زکوات میں بدلنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا وہ مال ہے نا اتنی آپ زکوات مطلب وہ غریب آدمی اس کی زکوات اس کو دے دیں دینے کے بعد اس سے کسی بھی طریقے سے واپس وصول کر لیں صحیح یہ قرضے میں آ جائے گا زکات زیادہ ہو جائے گی صحیح ایک مختصر سوقفہ لیں گے یہاں وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری شاہین تسلیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میری طرف سے سب کو سلام وعلیکم تمام مفتیانہ کام جو بھی بیٹھے ہوئے جی جی اور میرا سوال یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اسے سسرال کی طرف سے اور اماں باپ کی طرف سے جو زیور ملتا ہے تو وہ زیور جو ہے اس پر کیا زکوٰۃ ہے مطلب اب لڑکی کے پاس تو کوئی اور مالی امداد تو نہیں ہے اس کے علاوہ سننے میں آتا ہے کہ عورت پہ بھی زکات فرض ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام تسلیم بھائی بات کر رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں زہیب بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے جی بھائی فرمائیے تسلیم بھائی مجھے دو سوال کرنے ہیں آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرے والد صاحب کو سولہ رمضان المبارک کو پراپرٹی میں سے حصہ ملا ہے تو اچھا۔ مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس رقم پر زکات ابھی واجب ہے یا نہیں ٹھیک ہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے ایسے کہتے ہیں کہ میرا نام مجھے سوٹ نہیں کرتا اور مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ میرا نام مجھے سوٹ نہیں کرتا کیونکہ میں سہیب جی زہیب نام ہے میرا زہیب زیڈ سے جی زیڈ سے ٹھیک ہے تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں ابھی یہ نام چینج کر سکتا ہوں یا نہیں ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی بہت شکریہ کال کرنے کا لاج شامل کرتے ہیں پروگرام میں الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اتفاق کہیے سے کیا کہیے سیم ساج صاحب کے بنگلہ دیش سے کئی ہمارے بھائیوں نے فون کیا اس سے پہلے دبئی سے ہمارے ایک بھائی نے مجھے فون کیا دونوں کی ایک ہی نعت کی فرمائش امام اہل سنت کا کلام بسم اللہ یہ کلام بہت بڑا طویل ہے میں تھوڑا مختصر کر کے پیش کروں گا بسم اللہ بسم اللہ کس کے جل جلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف حیرت زدہ رسان کیا ہے مانگ من مانگ یہ کہنا کیا ہے شاہد ان کا میں پناہ کار وہ میرے شاہ اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے بے کسی ہو جو مجھے سمرنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے فرمائے حضور نہ ہاں، کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے کیا ہے کون آفت زدہ ہے قرار ہے صدمہ کیا ہے اس سے کہتا ہے کہ لیلا خبر یہ میری کیوں ہے بیتا یہ بے چین کا رونا کیا ہے ارے ارے بے چین سے ہے خاطر اپدس پہ ملا بے کسی گزرا کیا ہے یوں ملائی کرے کے ایک مجری ہے اس سے پرسش ہے بتا تے کیا کیا ہے سامنا تمہیں سناتا کیا ہے اور آپ سے کرتا ہے فریاد کے یا شاہ رسول بندہ بے کس ہے شاہ رحم میں وقفا کیا ہے اب کوئی تم نے گرفتارے بنا کا کیا ہے تو سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آیا سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں آیا اور فرمائے سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں سن کے یہ عرض میری بہر ہوش میں آئے اور یوں ملائک کو ارشاد کیا ہے اس کو تم موری دیا پاس کیا چاہتے ہو ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے تو ان کی آواز پہ مجھے پرواہ سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہم مسیحوں کی طرف من اسی پہ اب بجلی گراتے جائیں گے لوگ آیا ہم جس کے سنا ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے لوگ آیا میرا خامی لوگ آیا میرا حامی میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے پناہ بے کساں تم ہو ہمیں امید ہے روزے قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تم ہو کارو خطا کاروں جفا کاروں ہمارے دامن رحمت میں آ جاؤ کہاں تم ہو لو

کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور فرمائے ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے ارے بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ کیسا لیتے ہو اس کا اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو فرشتے محکوم ہے ہم ارے حکم والا جی، نہ تعمیل ہو زورا کیا ہے تو یہ سما دے محشر میں اٹھے